يا لئی کیا روللہ مسلم لئی حب بل خ ج شاہ رو جیو آ شہر نش ہا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کا بے کا کعبہ دیکھو تو دے چکے کا بے کا کب دے کبھی دریا دیکھو جو دے کا سر کبھی دریا دیکھو پترے محبوب کے پردے کا بھی جلوا دے کھو پترے محبوب بے کا کعبہ دیکھو لے کر جا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا کسی لوٹ لے خدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا طبیبوں نے اگر دوا نہ کرے آہ عیسیٰ اگر دوا کون ان مو پہ سزا نہ کرے دل کو ان سے لے رضا سب چلے جو سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا لے رضا سب نہ کرے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا کسی لوٹ لے خدا نہ کرے دل کو سے خدا جدا نہ کرے اللہ علیہ گیا عليك يا حبيب الله سے جا واہ سب تو مدینے پہنچے کا دے دلہن بن کے نکلی دو آئے محمد رضا لتا پل حبی اللہ سونا جنگل اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل اندھیری بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یا وہ چور بلا کے ہیں پتا کی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی مت ہی نرالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جھنجلا کر سر دے پٹ کو چل رے مولا والی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی اور وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی مولا تیرے افو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے مولا تیرے افو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈری تو اقبالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے رسول اللہ وسلم اللہ فرشتے جس کے ظاہر ہے فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے فرشتے جس کے ظاہر ہے فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے بھلا بلا دشتے مدینہ سے چمن کو کوئی نسبت ہے بلا دشتے مدینہ سے چمن کو کوئی نسبت ہے مدینے کی فضارش کے مدینے کی فضارش کے بہارے با یہ جنت ہے مدینے کی پزارش کے مدینے کی پزارش کے بہارے با یہ جنت ہے فرشتے جس کے ظاہر ہے فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں تربت مدینہ اگر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے مدینہ مدینہ اگر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے خدا رکھے مدینے کو خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنیمت مت ہے خدا رکھے مدینے کو خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنیمت مت ہے فرشتے جس کے ظاہر ہے فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے رزم ہی کر دیا اختر مدینے سے چلے آئے رزم ہی کر دیا اختر مدینے سے چلے آئے یہ وہ جنت ہے جس کی وہ جنت ہے جس کی عرش والوں کو بھی حاجت ہے یہ وہ جنت جس کی عرش والوں کو بھی حاجت ہے فرشتے جس کے ظاہر ہے فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ دربت ہے قیا رسول وسلم علی حبی بل نہ ہو آرام جس بیماں ریکو سامانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آ ستانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آ ستانے سے تمہارے دل کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم تمہارے دل کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم گزارا سب کا ہوتا ہے اسی موتا خانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے تمہارے تو وہ ایسا اور یہ نا فرما نیا اپنی تمہارے تو وہ احسا فرما نیا اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو مو دکھانے سے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو مو دکھانے سے بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو پھرے کب تک زلی لو خار رے در در بے ٹھکانے سے پھرے کب تک زلی لو در در بے ٹھکانے سے زمین تھوڑی سی دے دے بہرے مد فن اپنے کوچے میں زمین تھوڑی سی دے بہرے مد فن اپنے کوچے میں لگا دے میرے پیارے میں ریمٹی بھی ٹھکانے سے لگا دے میرے پیارے میں ریمتی بھی ٹھکانے سے پلٹتا ہے جو زائل اس سے کہتا ہے نصیب اس کا پلٹتا ہے جو زائل اس سے کہتا ہے نصیب اس کا ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گائے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے تانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آس تانے سے کیا رسول اللہ عليك يا جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز کون میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز کون میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز اور کے مدینہ پر مجھے اللہ مات دے خاک کے مدینہ پر ہمیں مات دے وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی الحال دیکھتے اللہ کو بھی ہے کتنی خاطر تیری عزیز اللہ کو بھی ہے ہم کون ہیں جی کا چھوڑ کر در بد تا ہے در تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو پہ جاتے ہیں سر مر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر گئی اصل دن ہن على ہبھی کا خیریل الخلق پی کل لولایا فل گائے من خن ملا حدی دیکا خیریل فل پی کل لمی محمد سيد الكونين وفاقالين نیو سفلفہی اینی مین بھین ارجن مولایا سلے وسن گائے بن والا ہبھی بے کا بھی بول تو رو جا شا تو او لو لے بو مولایا سلم سل آبادم ابھی ہیکا کا خیر فی کل لیمی یا ربی بل بلغ ما پا سیدھانا یا ربی بل بلغ ما بلب ماں سی دانو فیروان مایا وا سی عل کر صلی سل من

وآله وبارك وصلي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو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 ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن, ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم سلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم يا إلهي رحم اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق باخر علم ادا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے قدب راضی ہو قادم اور رضا کے واسطے بہر معروف و سری معروف دے بخسری جند حق میں گنجنے دے باسفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچائے کرک عبد واحد بیریا کے واسطے بل فرا کا صدقہ کر غم کو فراہ دے حسن سعد بل حسن اور بو سعید کے واسطے قادری کر قادری نہ قادریوں میں اٹھا قادری قادری کر نہ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری نہ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ رزقا سدے رزق حسن بندہ رضا کا جلا کے واسطے نس صالح کا صدقہ صالح منصور حیات جا فضا کے واسطے تو علو حمد و و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے ابراہیم ہم میں غم گلزار کر بھیگ دے دادا بکاری بادشاہ کے واسطے خان آئے دل کو زیادے روئی ماں کو جمال شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کرامت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ قدا کے واسطے دین و دنیا کے ہمیں برکات برکات سے عشق حق دیش عشق عشق انتما کے واسطے ہم پہلے پہلے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پنور کر اچھے پیارے الدین بدر اللہ کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے نور جان و نور ایمان نور قبر حشر دے بل حسین احمد نوری لکھا کے واسطے سے کرتا احمد رضا احمد مرسلح میں کراتا احمد رضا احمد مسلح میں کر آتا احمد رضا احمد مرسل میں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے بہرے امجد کر آتا ہم کو رضا مصطفیٰ اور شریعت کی بہاریں ابو العلا کے واسطے سایہ جملہ مشائق یا خدا ہم پر رہے رحم فرمال رحمہ مصطفیٰ کے واسطے گنبد خزرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی جاؤں میں بلا نائے غوث و رضا مولا دیا کے واسطے ظاہر و باطن کی کر اصلاح دے فوز و فلاح مسلح الدین خادم دین حدا کے واسطے حق نما و حق نگر حق میں تراب الحق رہے بھو تراب حق نما شیر خدا کے واسطے سب کا انعیان کا دیتے عین عز المعمل عفو عرفہ عافیت ہر ایک بھی نوا کے واسطے نور قدم پیدم تیرا ہجم گو سے آم حرم تیرا تیرا ہجم گو سے آرم چاہیے کا مر اس مانو ہے درمی جنم تجریم نارے یا غوث اللہ زمین دنم شیخ رضا خان قطب عالمی ظلم مادن سر ولایت سیدی حضرت جیا دن سر ولایت سیدی حضرت دیا مخدنی و حکمت سیدی حضرت دیا ممبئی دود سخاوت سیدی حضرت جیا میر میں ایس قدرت سیدی حضرت جیا میر میں اسرار قدرت سیدی حضرت ضیا مظہر کش پو کرامت سیدی حضرت ضیا مظہر کش پو کرامت سید حضرت ضیا فیض یا بے فضاب حضرت سی حضرت ضیا مز فیض یا بے آ حضرت سیدی حضرت حرت زیا ماہیے کب رو غلانت حضرت ضیا تاج گاری سنت سیدی حضرت ضیا تاج گاری ہے مقتدائے قادریت ریت حضرت جیا مقتدائے قادریت صحیح حضرت جیا پیش بائے تازریت سیدی حضرت سیا پیش کاجریت سیدی حضرت سیا گر قبول تب سہے تو شرف محبوب ماں قبول بتد کردے دو شرف محبوب ما کر دا قدسی آچ مدحت سیدی حضرت جیا کر دا قدسی آچ مدحت سیدی حضرت ضیا پیشوائے اہل سنت جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کھوں سلام شمع بز میں ہایا بلا سلام جس طرف اٹھ گائے دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا اس نے گائے نایا تلا کو سلا مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام شمع بز میں ہدایت دایا ٹھلا کو سلام غم ایمان تو کا غطح آدم جلوائے شان قدرت پیلا کو سلام جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا سلام مجھ سے خدمت کے خود ہاں رضا وہ رضا حضرت برے لی کے شاہ جن کے ہر ہر آتا سننا کے مصطفیٰ جن کے باپ مجھے میں چمک دیا میرے پیر کر د المغضوب علیہم مولا کریم جو تیرا اور تیرے پیارے حبیب علیہ السلام ذکر جو آیات مقدسہ تلاوت کی تو عام سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہی اس کا ثواب مرحمت فرما ثواب کا ہدیہ نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ تبارک و تعالی علی وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا بہو صدقے وسیلے سے جمی انبیائی کرام علیہ صلاحت وسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچا کر حضور علیہ صلاحت وسلام کے جملہ اہل بہ جملہ ازوا جا اربا جتنے ہمارے سلاسل ہیں سلسلے قادری یا چشتیہ سور ودیہ نقش بندیا تمام سلسلوں کا قابل بزرگان دین دیگر تمام بزرگان اروائی مقدسہ کا پہنچا کر بالخص ہمارے شیخ حضور پنو سرکار غوث عالم رضی اللہ قربار کو ثواب پہنچا کر اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا اشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت قبی مبارک کو ثواب پہنچا اعلی حضرت کے جملہ خلفا خلفا کے خلفا خصوصاً حجت اسلام حضرت اللہ مولانا حامد رضا خان صاحب حضور مفتی اعظم ہند حضرت اللہ مولانا مصطف رضا خان صاحب علامہ عبدالسلام جبل پوری مفتی برحان وسا جبل پوری حضرت علامہ ہدایت رسول صاحب صدر الشریع بدو تری حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب حافظ ملت حافظ عبد صاحب مبارک پوری شیر بیش سن حضرت اللہ مولانا حشمت علی خان صاحب خصوصاً حضرت علامہ شیخ عرب اجم حضرت اللہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب مدنی خصوصاً حضرت اللہ مولانا قاری محمد مسلح الدین صدیق رحمہم اللہ ان سب کی ارواہ مقدسہ کے ثواب پہنچانے کے بعد جمی ہمارے مشاعت اعظام علماء کرام فقہ کرام مفسرین محدثین مشتحدین سب کی ارواہ مقدس کے ثواب پہنچانے کے بعد وہ مالی کریم جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی مت جن کا خاتمہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پہ الائی سب کی ارواح اس کا ثواب جن جن احباب نے اپنے مرومین کے لیے دعائے مغفرت کے لیے قائم کریم ان سب کی مغفرت فرما یعنی ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما جنت الفردو سے مقام عطا فرما صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما خوش دعا کیجیے حضرت اللہ مولانا شوکت میاں صاحب کی ہمشیرہ انتقال کر گئی ہیں ہمارے سید محمد زمان صاحب کی ماجد کا انتقال ہوا ہمیں جن جن احباب عیز ذاکربا جن جن کا انتقال ہوا الہی سب کو غریب رحمت پر اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما جنت الفردوں سے مقام عطا ہمارا ایک بچہ ہے عرفان اس کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا دعا کیجیے مولا ان کی اہلیہ کی بھی مغفرت فرما الہی تمام پسمان دگان آئی زقربا خصوصاً اہل خانہ کو صبر جمیل عطا الہی صبر جمیل پر عزر عظیم عطا مولائے کریم تمام بیماروں کو شفا کام لاجلہ جتنے بھی احباب نے اپنے مریضوں کے لیے کہا مولائے کریم سب کو شفا کام لاجلہ مولائے کریم جتنے مریض ان کو صحت کے ساتھ جین سکون تماج نصیب پر سب کو ان کو اسپتالوں سے الہی سبک دوشی عطا فرما تمام مریضوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما الہی جو پریشان کے پریشانی کو دور فرما مولا جو مقروض ہونے بار دوشی عطا فرما مالی کے کریم جو حضرات بے روزگار ہونے نیک حلال طیب روزگار تھا جو برسر روزگار کے روزی میں کاروبار میں تجارت میں برکتیں وسطیں فرما دعا کیجیے مولائے کریم جہاں ہمارے علماء کرام مشاہ مولائے کرم سب کو صحت کام لاجنا خصوصاً قطب مدینہ کے جانشین حضرت مولانا ڈاکٹر محمد ردوان صاحب کو صحت کام لاگ بریلی شریف کے تمام شہزادوں کو خصوصاً حضرت اللہ مولانا اختر رضا خان صاحب کو صحت کام لاگ ماریرا شریف کے تمام شہزاد خصوصاً حضرت امین میاں صاحب کو صحت کام لگ پیلی بھی شریف کے شیر بیش سنت کے جتنے بھی صاحب زادگان کریم سب کو صحت کام الہی سب کی عمر میں مال و دولت میں گھر بار میں برکت یا پر سب پر اپنا فضل فرما کرم فرما جہاں جہاں ہمارے مشاعط نظام ہیں مولائی کے ہماری مسجدیں ہیں ہمارے مدارس مولائی کروں سب کی حفاظت فرما تا قیام قیامت رشد و ہدایت کا سلسلہ وہاں سے جاری ہو ساری پر مولائی کریم جتنے بھی اہل محفل تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا الہی سب پر اپنا فضل فرما کرم فرما اللہ اپنے مشاعر کی برکتوں سے متمد فرما خصوصاً حضور غوث اعظم کی برکتوں سے متمد فرما خصوصاً صاحب عرض قطب مدینہ کی برکتوں سے متمد فرما سب پر اپنا فضل فرما کرم فرما امین العالمین ربنا ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالایمان اغفر لنا ولی الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين کلو ربنا انك رؤوف فرہیم ہمارے حافظ محمد جنید صاحب جو بہت ہی سخت علیل